حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والی عورتوں اور قبروں پر عبادت گاہیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لانت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پنتالیس